اگر بیٹے کے واسطے سے براہ راست اس کے حصے سے نہیں تو بلواستہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں مدرسہ لوگوں کو پوتا مولت کو کہتے ہیں آپ تراجی میں پڑھ چکے ہیں کہ بنا ایک جنس ہے جس میں بیٹی اور ہوتی دونوں لاتی اسی طریقے سے آئینی اور اللہ بہن یہ دونوں ایک جنس ہیں تو جس طریقے سے بنا کہ جنس کے لیے کل حصہ دو سروس رکھا گیا ہے اسی طریقے سے جن سے اخبار آئینی اور اللہ کی بہنوں کے لیے دو سروس ہیں البتہ استعمال میں بیٹی ہوتی پر اہل اللہ کی بہن پر مقدم کہ اگر ایک بیٹی ہو بیٹا کوئی نہ ہو ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے رشتے اور اگر بیٹی کے ساتھ ہوتی چاہے ایک ہو یا غائب ہو تو بیٹی کو رشتے دینے کے بعد ہوتی کے لیے ہو ہے تاکہ بیٹی کا پوتی کے سر سے مل کر کے دو سر پورا ہو جائے جو جن سے برات کا کل حصہ ہے تاکہ کر لو روپئے کا یہی مطلب ہے ایسے ہی آپ نے عینی بہن اور اللہ کی بہن کے احوال کو جانا اگر اینی بہن کے ساتھ بھائی بھی ہے بہن اصبہ مل گئے ایسے اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کے بھائی بھی ہے تو اللہ کے بھائی بہن اپنے بھائی کی وجہ سے اسباب الغیر اور اگر ای بہن کے ساتھ بھائی نہ ہو ایسے اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کی بھائی نہ ہو البتہ مریض کا بیٹی یا پوتی موجود تو ایسی بہن ہو چاہے اللہ کی بہن ہو کی بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں اسما مال غیر ہو جاتی اور مال غیر ہونے کا مطلب کیا ہو ہے کہ اصحاب گروپ کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد اگر بچتا ہے تو پائیں گی نہیں بچتا ہے تو گھر واپس جائے یہ مطلب ہے تو اب اس کو تو اتنا ظاہر میں رکھیں کیا کہ کی بیٹی یا پوتی اگر موجود ہے تو پائلی بہن ہو یا اللہ کی بہن ہو یہ کیا ہوتی ہے اسبا محل ہے بچے گا تو پائے گی اس کا کوئی مقرر مطلب ایسا نہیں ہے میں نہیں کرتی ہوں نہیں بچتا ہے اب حدیث پڑھیے آج ریلی نے کہتے ہیں کہ ایک ابو مکا علیم کے پاس ابو مکا علی اور سلمان ابن ربیہ کے پاس آئے اور کا تو ان دونوں سے انہوں نے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک آئی بین کے حصہ کے متعلق پوچھا کی صورت میں مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے انتقال کیا وارثوں میں ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے ایک اینڈ بہن اگر کچھ یاد ہو اس ہو تو آپ خود مسئلہ بنا لیجیے ایک بیٹی ہے تنہا اس کے لیے پوتی کے سدوس کا کی رقم ہے آئنی بہن اصبا مال ہے آئنی بہن اصلا مال ہے تو جس کا سدوس کے ساتھ اختلاف ہوا مطلب چھ چھ کا تین بیٹی کو چھ کا سدوس ایک پوتی کو تین ایک چار دو بچ گئے آئنی بہن اصبا مال ہے تم نے ان دونوں سے پوچھا ایک بیٹی ایک پوتی ایک بہن کا حصہ پکارا تو ان دونوں نے مری اور سلمان ربیا دونوں نے کہا لیکن نتی النش کو اس کی بیٹی کو نت ملے گا ولی مفتی منگل اب تو وہ انت اور کو نت ملے گا یہی غلطیوں نہیں وہ الگ یو جو تھا جن کا جنس چاہیے اور کوشش کو بھی نیاست نہیں کی اور یہ بھی تھا پوچھنے والے تھے کہ واقعی اتنا تم ابن مصروف کے پاس چلے جاؤ فائنو کلک یوگنا وہ بھی ہماری موافقت کریں گے وہ آدمی نے مسود کے پاس گیا جنہوں نے رکھی تھی اور کی ان سے پوچھا وہ آپ ہو بارہوں نے اور ان لوگوں کا جواب بتایا ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس بیٹی کو جو ہے علی بہن کو روٹی کو کچھ نہیں ملے گا پاپا اس اتنے مسود نے فرمایا لقت زیادہ تو ادھر سب کو میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر ایسا جواب دیا تو آنند مسجدی اور میں یہاں کے میں میں نہیں رہ جاؤں گا والا کہا اللہ رسول اللہ علیہ اور بتا میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے رسول ساخر والا فیصلہ کیا لیکن نتی بیٹی کے لیے نش ہے وہ لیکن نتی اور دھوتی کے لیے ایک حصہ یعنی سلوک ہے تک نرتن سلوک ہے جن سے بنا تھا وہ حصہ دو سلوک مکمل کرنے کے لیے تاکہ بیٹی کا رس اور دھوتی کا سلوک سلوک نکل دو پورا ہو جائے وما باقیا اور جو باقی بچے والے کفن میں لگا ہوا لو وہ ایم بین کے لیے جو بستا مار گئے ہیں آگے گرانڈ گرم کا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدان قال حدثنا قال حدثني ابو حسان عن الاكبر بن يزيد ان معاذ بن جبل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امراه من الانصار في الاسباب فجاءت المراه فجاءت المراه في ابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بیٹیاں مکا یما کو جو آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کی مائنس میں لڑتے ہوئے اور کے دن شہید ہو گئے تھے وقت استفا اما مالوما اور ان بیٹیوں کے سرکار نے ان دونوں کا مال پورا پورا لے لیا اور پورا پورا لے لیا ہے ان لوگوں کے چٹا نے ان کا مال اور ان کی ساری لیا وہ اور نہیں چھوڑا اس اور ان دونوں کے لیے کوئی مال مگر سب دے دیا پاما کرا یا رسول اللہ اللہ رسول آپ کی کیا اللہ علا کہانی کا حال یہ لا و خدا کی قسم یہ جاری نہیں جائے گی مگر اسی وقت جب ان کے پاس مال مارو رسول اللہ کا قدم یا اللہ کی دار اللہ کے رسول کا نے فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا وپال میں لذا پھر تم دکھا تم نے لکھا کیا ہے کے میں

تیجیوں کیس پر پیدا کر لیا یہ آپ کی پھر آپ نے ان دونوں بچوں کے چچا سے کہا آپ کی ماں اب سلوس ہے ان دونوں بیٹیوں کو تم دو دے دو آتی تم ماں اب تم اور ان کی ماں کو تم دے دو وہ ماں باپی اور جو بچے وہ تمہارا تو گیا ملک کے آٹو میں یہ بیوی تھی اور دو بیٹیاں اور بھائی بیٹیوں کا چٹانا انہیں سبھائی بن ہاں؟ تو اولاد میں بیٹیاں موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کے لیے دونوں بیٹیوں کے لیے سلطان بھائی اتنا نو امر کے سلو کا نو پانی کے پروکام کے ساتھ اختلاف مسئلہ چوبیس ہے چوبیس کا سن تین بیوی کو چوبیس کا سلطان سولہ دونوں بیٹیوں کو تین اور سولہ انیس پانچ سے عام بچے وہ اخبار ہو مریض کے بھائی یعنی دونوں بیٹیوں کے چچا داؤ اوپر کیا کہا ఆదాని చింతా సాధించింది తయారు కుటీలా పాటక యోమ میرے کور صاحب جتنے دہیج کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی مائنڈ سے پکار کے لڑتے ہوئے بہت دل شہید ہو گئے تھے تارا ابو داؤد ابو داؤد کہتے ہیں اس آستا بھی چھٹی ہاں اس میں اس حدیث کے اندر رای ذکر نے غلطی کی راکی ذکر نے غلطی کی ہر رتنا مقدم آج رتنا بشن دس مقدس اپناؤ کے تحفظ ہے ذکر طریقے سے نے یہ غلطی کی ہے اندما ہونا انہیں ہونا ابن آج اتنے ربی یہ دونوں آج اتنے ربی کی بیٹیاں تھیں وہی میں شہید ہوئے تھے رہے ثابت ثابت ابن ابن وہ سابقے بہت دنوں کے بعد اب بکر صدیق رضی اللہ فارو کے خلافت کے زمانہ میں جنگ یا ماما میں شہید ہوئے تھے جنگ ماما مسلمہ کرداب کے لشکر کے ساتھ جنگ امامہ ماما کرداب کے ساتھ ہوئی تھی اس سے شہید یہ ہے

جب جب دلّا فرماتے ہیں تھے ساتھ وہ ابھی کی بیوی نے کہا اللہ کے ساتھ و پاس آ گئے وہ سارا کا ہے اور انہوں نے دو بیٹیاں کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر وہ وفات پا گئے تو ایک مارک تو خود ہوئی نا وہی کی بیوی ہونے کے اور دو بیٹیاں چھوڑ گئے وہ سات نہ ہو اور اس کی حدیث سے تعلیم کے بھی طرح کے بیان کیا کالا الاؤ ہاگا ہوا سوا اب کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے دوسرے بیٹیوں کا باپ سات ربی کو قرار دیا گیا ہے اور تیسرے حدیث جس میں بیٹیوں کا باپ سارے اندر کو قرار دیا گیا وہ صحیح نہیں باب في الجثة وبه قال حدثنا المعنوي عن مالك عن ابن شهاب بن لقمان بن اسحاق بن فتح عن قبيسة بن صهيب انه جاء انه قال جاءت الجثة الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تساله ميراثها فقال ما لنا في كتاب الله ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله فرجع حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السوسة فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال فقال مثل ما قال اگر بلا واسطہ جن سے پیدا ہوا مذکر ہے تو وہ باپ کہلا مزت ہے تو وہ ماں ہے بل واسطہ جن سے پیدا ہوا تو مذکر ہے تو اسے جد کہتے ہیں جیسے دادا مہزت ہے تو اسے جدہ کہتے ہیں جیسے دادی اور نانی سمجھ رہے ہو جج تو جج کی تعریف کیا ہوگی مایوسی مذکر اصل باڑی پھر مایوسی وہ مذکر اصل باڑی جس کا سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ ہو میتی وہ مذکر اصل بائی جس کا مریض سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ وہ تو ہے جد پاس جیسے نانا نانا نانا ماں کا باپ تو ماں کا واسطہ ہو زیادہ نانا جد پاس اور مریض کی وہ مذکر اصل مریض جس کا مریض سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ نہ ہو وہ کیا ہے جلدی طریقے سے دادا یعنی ماں کا پھل باپ کا باپ تو جلد صحیح اور جلد فاصلات اسی طریقے سے کی محنت اپنے باقی کو جدا کہتے اس کی بھی دو قسمیں کیا اگر مئی سے اس کا رشتہ جوڑنے میں نے فاسد یعنی نانا کا واسطہ ہو اگر مریض سے اس کا رشتہ جوڑنے میں جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ ہو تو وہ جدے ہے جیسے مریض کی ماں کی دادی دادی کس کو کہتے ہیں باپ کی ماں کو کہتے ہیں تو مریض ماں کی دادی کون ہوگی ماں کے باپ یعنی نانا کی ماں ماں کے باپ یعنی نانا کی ماں اور نانا جدے تو جدے پاس واسطہ ہوا اس وجہ سے ماں کی دادی کیا کہہ رہے گی جد فاطر اور وہ مولت اصل بھائی جس کا مریض سے جس کا جوڑنے کے اندر جد فاطر واسطہ نہ ہو وہ جد کا ریحا ہے ہو صحیح ہے جیسے دادی پھر جدا کی دو ہے اگر ماں کے واسطے سے جیسے نانی یعنی ماں کی ماں تو اس کو جد ماں دیکھی کہتے اگر باپ کے واسطے سے جیسے دادی یعنی باپ کی ماں تو اس کو جدہ کہتے ہیں باہر آ جس طریقے سے جد پاس تھے سبھی آرام دیتے اور جدے سہی اس کو روز دیتے ایسے جدہ پاس تھا سبھی آرام ہیں اور جدہ سہی اس کو روز دیتے ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اگر مریض کی ماں موجود ہے تو مادری اور پدری دونوں طرح کی جداد یعنی دادیاں نانیاں سب محروم ہوتی ہیں اگر مریض کی ماں موجود ہے تو مادری اور پدری دونوں طرح کی جداد یعنی دادیاں نانیاں سب محروم ہوتی ہیں ماں کی وجہ سے اور صرف ادلی جدار دادیاں وہ باپ کی وجہ سے بھی محروم ہوتی ہیں اب آدھی پڑھیے یہ ابھی کا دو ایک کہتے ہیں جا اصل جدتو علاقہ ایک جدہ دونوں اعتماد مریض کی وہ دادی تھی یا تو آگے ایک آ رہا ہے جنت الوکرا دوسری جد آئی بات تو پھر وہ نامی ہو اور اگر یہ جدہ نامی تھی تو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ مریض کی دادی ہو ایک جدے سیاح حضرت بلا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تک اپنے میراث مانگنے کے لیے پکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ماں لکی کی کتاب انداز چاہیے اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہاں علی کلا کا سنت ندیلا اس طرح اور نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جانتا کہ آیا ہے تمہارا حصہ یا نہیں تو اس وقت تو واپس جاؤ حتہ کا اث آلند نہ آتا تاکہ میں دوسرے لوگوں سے یعنی صحابہ سے دریافت کروں ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے جنتا کے حصے کے بارے میں کچھ سننا ہو جانا پسا ناسا حضرت مبصر نے صحابہ سے سیکھا پکال مبین رتن شوبہ حضرت رسول اللہ کا آسان اصول تو مبرا جن شوبہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے جدہ کو تو دیا تھا فقال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا حل ماہ کا دائر تھا کیا تو تمہارے ساتھ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا پپا محمد مسلمہ تو محمد مسلمہ اٹھے اسے اور کہا مثلا مغیرہ بن شعبہ اسی طرح جس طرح مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا تو دو گواہ ہو گئے گئے نہیں ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالی نافذ کر دیا جدا کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تم مجا آتے جدا تو کو یہ کہیں یہ دوسری جدا کوئی بتا کر کہ اگر پہلی جو ہے وہ کی دادی تھی تو یہ نانی ہوگی اور اگر پہلی اگر نانی تھی تو یہ دادی ہوگی اور آپ نے مطلب یہ پڑھا ہے کہ جدہ کے لیے سدس ہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں بچت کی برابر درجے کے ہو یعنی ایک کا رشتہ جتنے واسطے سے مریض سے جڑتا ہے دوسری کا رشتہ بھی مریض سے اسی اتنے ہی واسطے سے جڑے مثلا اگر ایک دادی ہے تو دوسری نانی ایک پردادی ہے تو دوسری پڑنا اب اگر ایک دادی ہے اور دوسری لکڑ نانی ہے ہاں؟ تو وہ تھوڑے وہ تو آگے ہے پھر آگے چلتا قربا کا جرم ہوا تھا دوسری جگہ عمر بن خطاب کے پاس یا تما تما تھا کراٹے کے لیے یہ نہیں کہ وہ ہندی دیوار کے پیچھے کھڑی ہو تو امید لڑائی ایسا نہیں ایک عرصے کے بعد تما جا جدت الاخرا الى عمر بن خطاب یہ دوسری جگہ آئی ایک عرصے کے بعد عمر کے بعد جی تھا اپنی لیے پر آیا حضرت عمر نے کہا ماں لگی کی کتاب لائے تھے اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں وما کان القضاء الذي قضي به الا یا ندی تھا اور نہیں تھا وہ فیصلہ جو کیا گیا حضرت صدیق کی طرف سے مگر تمہارے علاوہ جدہ کے لیے اس کو ان کو مل گیا اب اس کے علاوہ میں تم کو سلد دوں تو میں پڑھائی کے اندر میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوں گا وہاں آنا ملا جس مل پا اور میں پڑھائی سے اضافہ نہیں کر سکتا وہ ہوا دار البتہ بس وہی سلدو ہے تمام بھی اگر تم دونوں اس دودھ میں شریف ہو جاؤ تو وہی تم دونوں کے درمیان ہوگا وہ آئی تما ماں حالت بھی پاؤ والا یہ ماں حالت میں ماں آئے گا اور تم میں سے جو بھی تنہا ہو تو وہ اسی کے لیے تو مطلب سدس ہے اگر ایک ہو تنہا ہو تو تنہا دے گی اور اگر کئی رہے ہیں تو اسی کو آپس میں ان نبی علیہ السلام نے جنتا کے لیے سلوک خراب تکن رو نہا جب اس کے ساتھ میت کی ماں مانگ بتا دیں نے نا کہ اگر میت کی ماں موجود ہے تو ہر طرح کی جنتا پہ سہیار چاہے وہ دری ہو یا مادری ہو یعنی دادی ہو چاہے نانی ہو وہ سب محدود ہوں باب ما جاء في ميراث الجد وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا عمام عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك الثلث فما فلما اكبر دعاه فقال لك ثلث اخر فلما اكبر دعاه فقال باپ کے تین آواز نمبر ایک اگر مریض کی مدد اولاد بیٹا پوتا وغیرہ موجود ہے چاہے اس کے ساتھ منت اولاد بیٹی پوتی بھی ہو یا نہ ہو تو باپ کے لیے فرض مہر یعنی صرف مقررہ حصہ ہے نمبر دو اگر مریض کی مدت اولاد بیٹی یا پوتی ہے تو باپ کے لیے فرض مہت بھی ہے مطلب؟ فرض مقررہ حصہ ضرور لے لے گا اور سب اصاب کو کے لینے کے بعد اگر بچے گا تو فاصلہ ہو کر کے وہ بچا ہوا بھی لے گا گویا بیک وقت وہ تالے فرض بھی ہے اور اصبا بھی ہے فرض بھی ہے اور ادب کسی حال اگر وہی ولد ہے اگر وہی لاول ہے تو اس صورت کے اندر کا یہ تین حالتیں کل اور یہی تین حالتیں بے آئی دادا کے لیے یہی تین حالتیں بے دادا کے لیے ہے کب جب آپ نہ ہو تو اب چار حالتیں ہوگی پہلے نمبر پر اگر مریض کا باپ موجود ہے تو زیادہ محروم ہو باقی اگر مریض کا باپ نہیں ہے تو وہی تین حال تک جو باپ کی تھی وہی زیادہ کی بھی ہو جائے گی باپ کی ادب گئی اب سنیے ایک تک نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اتنا ابنا ابنی ماتا میرے بیٹے کا بیٹا یعنی میرا پوتا مر گیا میں اس کا دادا ہوں پما لیا میں میرا میں تو اس کی میرا ہونے میں میرے لیے کیا ہے اور دیکھیے بری کسی مدکر اولاد نہیں ہاں مدک اولاد نہیں تو دادا ہے آج پما لگا سود میرے لیے سود لیتے ہیں کیا ہے مقدرہ کتنے چھ جسے دودھ اور اتنے ہندو میں سے کوئی بھی جس کو ملتا اسے کیا کہتے ہیں لیے ستھ ہے پلما دوبارہ پھر جب وہ واپس لگا دا آپ نے اس کو بلایا اور کہا تم آ تمہارے لیے ایک بزرگ اور دو سلوک مل کر کتنا بنتا ہے دو سلوک مل کر کتنا بنتا ہے تو آپ مجھے کہ تمہارے لیے ایک دوت اور نہیں اب ہو سکتا ہے اس کے دل میں آئے کہ آپ پہلے بھول گئے تھا ایک ہی دیا تھا اور بعد میں آپ کو یاد آیا بلا کر کے ایک دو تو اور دیا ہاں، بول رہے گئے تھے تمہارا دماغ درست کر لے گئے اگر ہاں، پہلے یہی بارہ میں کے دے دیتے تہائی ہاں، جو جو کا بولنا ہے تو پھر اپنے کو بلا پتا نہیں کیا کر اس وجہ سے پہلے مقررہ اس کا جو ہاتھ بنتا ہے وہ دیا اور پھر اس کے بعد بلا کر کے خود اور فلما ادبر پھر جب وہ واپس جانے لگا گا دہا وہ واپس سے اس کے متعلق دماغ درست کرنے کے اور کہا کہ نظر دوسرا آکار تو اللہ سے یہ جو دوسرا سلوس ہے وہ تمہارا کوئی حق نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ سے وہ آئے بطور اصوبت کے بطور اصوبت کے قال قتادة قتادة كتير فلا يدرون ما أي شيء ورثه اب یہاں یہ نہیں معلوم کہ اور کون کون سے وارث تھے کہ جن کی موجودگی میں دادا کو اتنا دیا اسی کو کہہ رہے کتاب نہیں جانتے کہ کن وارثوں کے ساتھ آپ نے دادا کو وارث بنایا اکل نشائی چاہیے جنٹو اصول سب سے کم مقدار جس کا دادا وارث ہوتا ہے وہ ہے سد سے کم کا وارث نہیں ہوتا باہر غور کرنے سے سورج مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد کے کوئی بیٹا نہ ہو سورج کا اولا میت کے کوئی مذکر اولاد نہیں رہی ہوگی بیٹی یا پوتی نہیں ہوگی سمجھے اور یہ دادا ہوگا اس وجہ سے آپ نے بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں دادا کو بات تاثیر کیا کہ مقررہ حصہ سلوک کیا اور پھر اس کے بعد اتنا ہی بچتا تھا بلکہ واضح مثال یہ کہ سورت ایسی رہی ہوگی کہ وارثوں کے اندر دو بیٹیاں وارثوں کے اندر مہینے کی دو بیٹیاں اور یہ دادا رہا ہوگا تو بیٹیوں کے لیے تو سلطان بیٹیوں کے لیے سلطان اور دادا وہی آ کر جو واپسی کہ اگر صرف محنت اور ہو تو کیا ہے پگ ماں تاثیر تو دادا کے لیے فرق یعنی سلو ماں تاثیر ہے تو سلطان اور سلو یہ دو پھ پائے گئے مسئلے میں پندرہ پہ سلو کا اعتراض کرتے ہوئے مسئلہ بنایا گیا چھ سے سرکار کے چھ حصے کیے گئے تو چھ کا دو سلو چار شیام تو دے دیے کس کو دے دیے اور پھر چھ کا سلو ایک دیا دادا کو بطور ایک بچ رہا ہے وہ بچا ہوا بطور اصوبت وبه قال حدثنا بن عن عن خالد بالانگ جس نے کار کا وارث قرار دیا اللہ کے رسول کا نے بھائی حکم یا ماں کیا نہیں ہے یہ یا محفوظ نہیں ہے تو میرے سے کون جانتا ہے اس مقدار کو اس مقدار کو جس کا وارث بنایا اللہ کے رسول کا نے دادا تارہ ماں بھی انہوں نے محفل نے نے کہا آنا میں جانتا ہوں وہ رتبو رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا اس کو وارث قرار دیا حضرت عمر نے پوچھا محمد محمد تین وارثوں کے ساتھ تین وارثوں کے ساتھ دادا کو وارث قرار دیا بال آخری تو انہوں نے کہا یہ تو میں مجھے پتا لگا لال کا نے کرنا جب تمہیں یہ پتا نہیں تو کچھ بھی پتا نہیں جب تمہیں یہ پتا نہیں تو کچھ بھی پتا نہیں بھائی دیگر واجو کے احساس سے اس کا جو ہے گھٹا بڑھتا ہے جب یہ نہیں معلوم کہ دادا کے علاوہ اور کون کون واج سے تو دیا

قال قال قال حدثنا معمر عن عن أبيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه یہ پوجیہ ہے دین آدھی جس کا دہی تم ہتا میں کہا بل پاپ ماں بساری بابا روپی پتا کما جدئی اب جد دئی اب اس ترکیب طرح جائے باپ کے باپ کے دونوں جگ کو صحیح کہا گا جاتا ماں جب دہی پتنیا کے ساتھ جب دہی آپ مل سہی باپ کے دونوں جن کو صحیح کا دونوں کو باپ تین سے آتا بتا آبادی کے علاق کے بیان کل فروخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف احوال میں مزید کے مختلف رشتے داروں کے لیے بیان کیے کل وہ فروغ یعنی وہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے کے مختلف رشتے داروں کے لیے مختلف احوال میں مقرر فرمائے ہیں وہ کل کلکان فون چینی کو مقدرہ کہتے ہیں کہتے ہیں کے اث وارث ہیں ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا تو یہ کل اور کچھ یہ کل اور کچھ بچے ہوئے کا جو مستحق ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ہاتھا کہلاتے میں ان کے پل صاحب پر وارث نہ ہو اس کا چھوڑا ہوا کل ماں بچا ہوا ہو کیا تھا شروع ہوا ہے لیکن ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہے تو جو مریض کے وہ ہاں، جو لوگ اسکول یا کچھ بچے ہوئے مال کا منتخب ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں آسبا پھر آسبا کی دو قسمیں اگر و فرو سے بچے ہوئے مال کا استحقاق مریض سے خونی رشتہ کی وجہ سے و پورو سے بچے ہوئے پل یا کچھ مال کا استحقاق اگر مریض سے خونی رشتے کی وجہ سے تو اس کو اسمے نسبی کہتے ہیں جیسے بھائی ہے چچا وغیرہ اور اگر اصاب پورو سے بچے ہوئے مال کا استحقاق مریض سے خونی رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کبھی اس کا غلام تھا اور اس نے مریض کو آزاد کیا تھا تو ایک کے سرے میں یہ استحکاب ہو رہا تھا تو اس کو اصل کہتے ہیں اور اس استحکاب کو اس استحکام کو یعنی ایک کے سلے میں مریض کے اصاب سے بچے ہوئے مال کا مستحق ہونے کو لا کہتے کہتے تھےلاش بابو رتنا آمد آگم سارے وہ مفل ردو خاج وہ آدھا جی تو مفل امام ابو داس کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آدر ترتا مندر خارے اور حضرت دوسرے حضر کو صاحب مفل خالد نے بیان کیا وہاں حدیث و مفل لیکن حدیث مضمون تو ایک ہے مضمون تو ایک ہے لیکن ایک کچھ مختصر ہے دوسری کچھ لمبی ہے ایک کچھ ایک کی جگہ بیان کرتا کچھ ناقص ہے دوسری کی اس کے مقابلے کچھ تام ہے تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بیان کرنے جا رہے مخلط کے حدیث ہے وہ ہوا اشب اور وہ احمد ابن صالح کے حدیث کے مقابلے میں زیادہ مکمل آلا ان دونوں نے کہا حرکتنا عبد الرزا آلہ حسن محمد عالم نے کہا نبی علی نے بات آلہ رحم اللہ کا کرم اور محمود علی نے آج اس بار آئے سارا کے کام مل جائے مہین کا چھوڑا ہوا مان روپ کے درمیان سب ہوگا کتاب اللہ کے مطابق فما سوری کا صرف جو حصے بچ جائیں فرائض جمع کبھی کے حصے برابر جو حصے بچ جائیں پلی اولا کا کہ اولا یہ اولا ہوا بمانا پور سے یعنی پانی آخر کر ابھی کی لمبائی دی تھی تو وہ بچا ہوا کس کے لیے ہوگا اس مذکر کے لیے ہوگا جو مریض سے قریب کر ہو آپ نے آتما کی تین قسمیں پڑھی ہیں آتما بینسری آتما بجری آتما ماں آئے گی آتما بینسری وہ مذکر ہے جس کا میت کے ساتھ جس کا واسطہ نہ ہو اور جس ترتیب اس کی چار ہیں میت کی مذکر نسل بیٹا پوتا وہ نہ ہو تو میت کی مذکر اصل باپ دادا یہ نہ ہو تو اصل قریب یعنی باپ کی مدد کرنا تو باپ کا بیٹا بھائی بھائی کا بیٹا بھتیجا وہ نہ ہو تو اصل بھائی دادا کی مدد کرنا تو دادا کا بیٹا چچا کا بیٹا تیرا بھائی یہ سرتی بیان کی تو یہاں مل ہے باقی جو آتما مل تو آتما مل گئے وہ عورت ہے جو اپنے بھائی جو اقاب فروغ ملتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی وہ زندگی کے اندر وہ آتما بن جاتی اور وہ چار بیٹی ہوتی ہے یعنی بہن اللہ کی بہن اور آتما مال رہے بھی وہ عورت ہے جو مریض کی بیٹی یا پوتی کی وہ زندگی میں اصاب فروغ سے نکل کر اصلا بن جاتی وہ دو ہے ریوی بہن اور اللہ کی بہن دوبارہ اصلا مل گئے اور مام ماں یہ تو دو اور رہا اصلا بھی نقطہ وہ گزرتا ہے تو یہاں کہہ کر کی قید لگا کے سوچ گیا کہ مراد اصلا اصلاحی نتی کیا کے اقابل کو دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے اس کا تو مریض کے افلاسی کو ملے گا اگر موجود ہوتے واقعات کے تھوڑے جائیں گے